حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ وہ ایک قافلے میں جا رہے تھے کہ پیچھے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں آن ملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سنا جبکہ وہ اپنے باپ کی قسم کھا رہے تھے تو فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں منع فرماتا ہے کہ اپنے آبا و اجداد کی قسمیں کھاؤ جسے قسم کھانی ہو وہ اللہ کے نام کی قسم کھائے یا خاموش رہے سننے ابو داود حدیث نمبر تین ہزار دو سو انچاس